حضرت مقدام بن مادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد اشیاء کی حرمت بیان فرمائی حتیٰ کہ پالتو گدوں کا بھی ذکر فرمایا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ترانوے